وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة في ذلك لآية لكم کل كنتم مؤمنين اور ان سے ان کے نبی نے کہا اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون و قرار اور آل موسا اور آل ہارون کی مترو کا اشیاء کا باقی ماندہ حصہ ہے اسے فرشتے اٹھا کر لے آئیں گے اگر تم مومن ہو تو بے شک اس میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے پھر انہیں مزید قانے کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو تالوت کو اللہ کی طرف سے بادشاہ مقرر کیے جانے کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ تمہارا گم کردہ تابوت واپس لے آئے گا چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تابوت فرشتوں کے ذریعے تالوت کے پاس آ گیا تو انہوں نے اسے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا